حضرت معاذ بن جبل حضرت ابو عبیدہ بن جراح حضرت عبادہ بن سامت اور حضرت شداد بن اوس روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت قتل عمد کا ارتکاب کرے اور وہ حاملہ ہو تو اسے قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا حتیٰ کہ اس کے پیٹ کا بچہ پیدا ہو جائے اور حتیٰ کہ وہ کسی کو اپنے بچے کی پرورش کی ذمہ داری سونپ دے اور اگر وہ زنا کرے تو اسے رجم نہیں کیا جائے گا حتیٰ کہ اس کے پیٹ کا بچہ پیدا ہو جائے اور حتیٰ کہ وہ کسی کو اپنے بچے کی پرورش کی ذمہ داری سونپ دے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار چھ سو چورانوے